باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا اور تاریخ لکھا کرتے ہیں جو خون سے اپنی تاریخ لکھا کرتے ہیں جو خون سے اپنی تاریخ لکھا کرتے ہیں جو خون سے اپنی نام ان کا نشاں ان کا مٹا ہے نہ مٹے گا نام ان کا نشان ان کا مٹا ہے نہ مٹے گا باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا اور سینوں میں محمد کی لگن اور بڑھے گی سینوں میں محمد کی لگن اور بڑھے گی سینوں میں محمد کی لگن اور بڑھے گی او سچائی کا پرچم نہ گرا ہے نہ گرے گا سچائی کا پرچم نہ گرا ہے نہ گرے گا روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا لاشوں پہ کھڑے ہو کہ نی مچاؤ لاشوں پہ کھڑے ہو کے نواویلا مچاؤ لاشوں پہ کھڑے ہو کے نواویلا مچاؤ او قاتل کبھی مظلوم بنا ہے نہ بنے گا قاتل کبھی مظلوم بنا ہے نہ بنے گا روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا اور کیا تم سے رکھے قوم بھلائی کی توقع کیا تم سے رکھے قوم بھلائی کی توقع کیا تم سے رکھے قوم بھلائی کی توقع کیا تم سے رکھے قوم بھلائی کی توقع دلدل میں کبھی پھول کھلا ہے نہ کھلے گا دل دلدل میں کبھی پھول کھلا ہے نہ کھلے گا باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا کانٹے نہیں تم راہ میں بارود بچھاؤ او کانٹے نہیں تم راہ میں بارود بچھاؤ کانٹے نہیں راہ ہمیں بارود بچالو کانٹے نہیں راہ ہمیں بارود بچالو پیچھے قدم اپنا نہ ہٹا ہے نہ ہٹے گا پیچھے قدم اپنا نہ ہٹا ہے نہ ہٹے گا روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا اور کٹ جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے کٹ جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے کٹ جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے سر اپنا مظفر نہ جھکا ہے نہ جھکے گا سر اپنا مظفر نہ جھکا ہے نہ جھکے گا سر اپنا مظفر نہ جھکا ہے نہ جھکے گا باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا